انتقام ایک اور قوی اور شدید محرک جس نے عرب کی تاریخ کو خون سے رنگین کر دیا تھا انتقام کا جذبہ تھا عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جب کوئی شخص قتل کیا جاتا ہے تو اس کی روح پرندہ بن کر اڑ جاتی ہے اور جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے وہ کوہو بیاباں میں اسپونی اسپونی یعنی مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ کہہ کر چیختی پھرتی ہے اس کی اصطلاح میں اس پرندے کا نام ہاما یا صدا تھا بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس مقتول کا انتقام لے لیا جاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے اور جس کا انتقام نہیں لیا جاتا وہ بے جان ہو جاتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک بدلہ نہ لے لیا جائے مقتول کی قبر میں اندھیرا رہتا ہے اس قسم کے عقائد کی بنا پر مقتول کے رشتہ دار اہل قبیلہ حتیٰ کہ اس کے قبیلے کے حلیف تک اپنا فرض سمجھتے تھے کہ اس کے قاتل سے خون کا بدلہ لے کر اس کی روح کو مطمئن کر دیں اگر قاتل اس کے درجے سے کمتر درجے کا آدمی ہوتا تو اس کے قبیلے کے کسی ایسے آدمی کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی جس کا خون ان کے خیال میں مقتول کے خون کے برابر قیمت رکھتا ہو اس طرح بسا اوقات ایک شخص کے قتل ہو جانے سے بڑے بڑے قبیلوں میں آگ لگ جاتی تھی اور ایسی خون ریزیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا کہ سال ہا سال تک نہ تھمتا تھا اگر کوئی شخص یا قبیلہ اپنے آدمی کے خون کا بدلہ لینے میں کوتاہی کرتا یا اس کے عوض خون بہا قبول کر لیتا تو یہ بڑی ذلت کی بات سمجھی جاتی تھی اور اس بزدلی سے اس کی شرافت کو بٹا لگ جاتا تھا شعرائے جاہلیت کے کلام میں جو مضامین کثرت سے وارد ہوئے ہیں ان میں ایک یہی سار کا عقیدہ ہے وہ اسی عقیدے کی بنا پر قوموں کو جنگ کا جوش دلاتے تھے اور اپنے اشعار میں اکثر اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ان کے قبیلے نے کبھی اپنے کسی مقتول کا خون رائے گا نہ جانے دیا سموال بن عادیہ کہتا ہے ہمیں کا کوئی سردار اپنی ناک کی موت نہیں مرا اور جب ہمارا کوئی آدمی مارا گیا تو اس کا خون کبھی رائے گا نہ گیا حارث بن ہیلزا کہتا ہے اگر تم ملہا سے ثاقب تک قبریں کھودو گے تو دیکھو گے کہ کچھ مدفون مردہ ہیں جن کا خون رائے گا گیا اور وہ تم میں سے ہیں اور کچھ زندہ ہیں جن کا سار لے لیا گیا اور وہ ہم میں سے ہیں قیس بن عاصم اپنے قبیلے کو جوش انتقام دلانے کے لیے کہتا ہے ان بیچارے صداؤں کا کیا حال ہے جو فلج میں چیختے پھر رہے ہیں کہ ہائے ابن ہنزل کا بدلہ کسی نے نہ لیا وہ صدائیں جن کی چیخوں اور فریادوں کا جواب دینے کے لیے کوئی نہ کوئی طاقتور حامی موجود ہے اور نہ کوئی ایسا خاندان ہے جو انہیں گھاٹ گھاٹ پر سیراب کرے شاعر اپنے مفاخر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وہ موت کے مشتاق ہوتے ہیں جب ان کو خون بہاں لینے اور لڑنے کے درمیان انتخاب کا اختیار دیا جاتا ہے بنی اسد کا ایک شاعر اپنے قبیلے کو وسیعت کرتا ہے میرے خون کے بدلے میں دشمن قبیلے سے دیت نہ قبول کر لینا کیونکہ آر باقی رہ جاتا ہے اور دیت کا مال خرچ ہو جاتا ہے بنو خزاع کا ایک شاعر اپنے قبیلے کو انتقام کا جوش اس طرح دلاتا ہے جو کچھ وہ تجھے دیت میں دیتے ہیں اس کا خیال بھی نہ کر کیونکہ وہ باوجود قرابت کے تیرے پاس زہر حلاحل لائے ہیں کیا تو وہ خون آلود اظہار دیکھنے کے بعد دیت لے گا جو تیرے پاس لائی گئی اور جس سے ابھی تک خون دور نہیں ہوا ہے اور اگر تو نے ایسا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ تو وہ آپ کش اونٹ بن گیا ہے جس پر پکھال رکھ کر کہتے ہیں آگے بڑھ اور پیچھے ہٹ اگر تو چاہے تو لے لے مگر یہ شریفوں کا چلن نہیں ہے اور اس میں تو ذلیل آدمی کو بھی کلام ہوگا کبشا بنتے معدی کرب اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بنی زبید کو اس طرح ابھارتی ہے عبداللہ کا جب آخری وقت آیا تو اس نے اپنی قوم کو زبان حال سے کہلا بھیجا کہ ان سے میرے خون کی دیت نہ قبول کرنا تم ان سے بچے اور جوان اونٹ لے کر نہ بیٹھ جانا اس حال میں کہ سادہ کی ایک تاریخ قبر میں پڑا رہوں اگر تم نے میرے خون کا بدلہ نہ لیا تو اور دیت قبول کر لی تو تم کن کٹے شتر مرغ کی طرح ذلیل پھرو اور نہ آؤ اپنی عورتوں کے پاس سوائے ایام کی حالت کے جبکہ ان کی ایڑیاں تک خون سے سنی ہوں یہ عرب کی قبائلی عداوتوں اور لڑائیوں کے اصلی محرکات ہیں ان میں کسی شریف تر اور بلند تر نصب العین کا نام و نشان تک نہیں ہے وہی خالص بہیمی اور حیوانی دایات جو ایک درندے کو اپنے مد مقابل کے پھاڑ کھانے پر ابھارتے ہیں زیادہ ترقی یافتہ مگر زیادہ خوفناک صورت میں ان کے لیے بھی قتل و غارت گری کے محرک ہوتے تھے جنگ ان کی سیرت کے محض حیوانی پہلو سے تعلق رکھتی تھی انسانی اور ملکوتی پہلو سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا بلکہ ان کے ذہن اس تصور سے بھی خالی تھے کہ جنگ کو بنی آدم کے اس برتر اخلاقی پہلو سے بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے